بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی صفت مغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے بارے میں میں بتا چکا ہوں کہ جس کو مغفر کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہیلمٹ سے کرنا بھی صحیح ہے غین فارا کہ اصل مادے کا معنی ہے ڈانپنا مغفر اس میں آلے کا سیگا ہے ڈانپنے کا آلہ مراد وہی خود اور ہیلمٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزاوات میں خود پہنا کرتے تھے تو اس کا ذکر ہے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے وعلیہ مغفر اور آپ کے سر مبارک پر ایک خود تھی فقیل لہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا حاضا ابن خطل یہ ابن خطل ہے یہ عبد العزا ابن خطل ہے متعلق بے استار القعبہ جو بیت اللہ کے پردوں سے جس نے بیت اللہ کے پردوں کو پکڑا ہے فقال اختلو آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل کرو ابن قتل کا نام عبد العزا تھا یہ عبد بھی بھی اس نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیا ہجرت کرنے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے بعد اس کا نام عبداللہ رکھ دیا گیا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا کہ فلاں قبیلے والے سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ اس کے ساتھ ایک خادم بھی تھا راستے پر جاتے ہوئے کھانے کی ضرورت ہوئی خادم نے کھانا پکانے میں دیر کر دی جس پر عبد الحضا کو غصہ آیا اس نے اپنے غلام کو قتل کر دیا اس نے سوچا کہ اگر میں مدینہ منورہ جاؤں تو مجھے قتل کیا جائے گا یہ مکہ مکرمہ چلا گیا مرتد ہو گیا اور پھر اس عبد العزا نے گلوکارا باندیاں رکھی جو اس کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوا اور مذمت بیان کیا کرتی تھی فتح مکہ کے بعد کیونکہ یہ کہیں اور تو نہیں جا سکتا تھا یہ آیا اس نے غلاف کعبہ کو پکڑا تو نبی علیہ السلام کے پاس جب صحابہ آئے کہ ابن خطل نے تو بیت اللہ کے خلاف اور پردے کو پکڑا ہے آپ نے فرمایا کہ اختلو ہو اس کو قتل کرو چنانچہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا چونکہ یہ اشتہاری مجرم تھا نبی علیہ السلام نے اس کو معاف نہیں کیا وبه قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب مکہ مکرمہ داخل ہوئے وہ المغفر اور آپ کے سر مبارک پر خود تھی فقالا فقالا فلما نزعه جب نبی علیہ السلام نے اس کو اتارا جا رجل ایک آدمی آیا فقال له ابن خطل اس نے کہا کہ ابن خطل متعلق بأستار القعبہ ابن خطل تو بیت اللہ کے پردے سے لپٹا ہوا ہے فقال اختلو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو جان سے مار دو قال ابن شہاب ابن شہاب راضی کا بیان ہے کہ بل غنی مجھے یہ بات پہنچ چکی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يوم اذن محرما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حالت احرام میں نہیں تھے تو جب حالت احرام میں نہیں تھے تو سر پر مغفر یعنی خود رکھنا یہ بالکل ٹھیک ہے بابو ما جا فی صفت النبی النبی فی صفت امامت صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ پگڑی کے بارے میں بعض روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی یہ سات زیرا شرعی جو گز ہے وہ ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر کے کوہنی تک ہے تو بعض روایات میں ہے کہ آپ کی پگڑی سات تھی اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی ایک چھوٹی پگڑی تھی ایک بڑی تھی چھوٹی وہ سات ہاتھ کی تھی اور بڑی جو پگڑی تھی وہ بارہ زرا بارہ ہاتھ بارہ شرعی گز کی تھی رائماما باندھنا پگڑی باندھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جیسے کہ آپ نے تہبند باندھا اسی طرح پگڑی بھی آپ نے باندھی ہے لیکن یہ سنتیں غیر معقدہ میں سے ہیں احادیث میں دو طرح پگڑیاں ثابت ہیں ایک کالی پگڑی اس باب میں کالی پگڑی کا تذکر ہے لیکن آپ کو سفید لباس پسند تھا اس لیے جمہور علماء فرماتے ہیں کہ سفید رنگ یہ مسنون ہے اور سیاہ پگڑی اس کا ثبوت بھی ہے کالے اور سفید کے علاوہ کوئی اور رنگ مسنون نہیں ہے جیسے میں بتا چکا ہوں کہ امامہ پگڑی یہ سنت غیر موقع ہے اگر کوئی نہ باندھے یہ گناہ نہیں ہے البتہ باندھنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے سبز رنگ کا جو امامہ اور پگڑی ہے یہ کسی ضعیف روایت سے ثابت نہیں ہے علامہ جلال الدین سیودی رحمہ اللہ نے الحاوی کے اندر ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ حل یلبس العمامت الخضراء خال لہا لیس اصل اس سے کسی نے سوال کیا کہ امامت الخضراء یعنی سبز رنگ کا امامہ باندھنا یہ کیسا ہے تو آپ نے فرمایا علیہ صلاح سن اس کی کوئی اصل نہیں ہے علامہ ابن حجر مکی نے بھی ذکر کیا ہے کہ لے صلاح اسلم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کتاب سفینہ قادریہ کی شرح میں بھی ابن حجر مکی رحمہ اللہ کا قول ذکر ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات کی شرح مرقات میں میں لکھا ہے کہ سبز کپڑے کو تقوا کی علامت قرار دینا یہ جائز نہیں ہے دیکھیں به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة ها وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه سے روایت ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ داخل ہوئے سودا تو نبی علیہ السلام کے سر مبارک پر کالی پگڑی تھی ابھی ہم ایک روایت پڑھ چکے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھی اور یہاں ذکر ہے کہ کالی پگڑی تھی تو محدثین نے مختلف جوابات دیے ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ مغفر یعنی خود پر پگڑی باندھنا یہ کوئی دور نہیں ہے تو جس نے خود دیکھا اس نے خود کا تذکر کیا جس نے پگڑی دیکھی اس نے پگڑی کا ذکر کیا بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ مکہ مکرمہ داخل ہوتے وقت تو خود تھی بعد میں آپ نے امامہ باندھا تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عن مصعب بن الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه قال رايت على رسول الله صلى الله عليه وسلم امامه سوداء حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خالی پگڑی دیکھی وہ بھی قال حدثنا محمود بن غیلان و یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وکیع عن مصابر الورقاق عن جعفر بن عمر بن حریث عن ابیہی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو خطبہ دیا وعلیہ امامت سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر یہ کالی پگڑی تھی وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے اعتما امامہ سے ہیں جب آپ پگڑی باندھتے صدل امامتہو ہی تو پگڑی کے شملے کو دونوں کندھوں کے درمیان آپ ڈالتے یعنی پیچھے کی طرف نافع وکان ابن عمر یا ذالکا نافع کا جو ابن عمر کا آزاد کردہ غلام ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کرتے تھے عبید عبید اللہ اللہ جو آگے نافع کا شاگرد ہے وہ کہتا ہے القاسم ابن محمد میں نے قاسم بن محمد کو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے وہ سالمن اور سالم کو دیکھا سالم یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے یا فالان ذال قاسم اور سالم یہ دونوں اسی طرح کرتے تھے وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن نسير عن يكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایتیں فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا آپ کے سر مبارک پر کالی پگڑی تھی باب ما جاء في صفت اظہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تہبند باندھنے کی تھی لیکن آپ نے شلوار پاجامے کو پسند فرمایا کیونکہ اس سے ستر عورت یہ اچھی طرح ہوتی ہیں وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابي برده قال اخرجت الينا عائشه ابو برده اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اخرجت تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اخرجت نکالی یا دکھائی ہمیں کسا ان ملبدا کسا ان ملبدا پیون زدہ چادر چادر ملبدن پیون زدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ایک پیون زدہ چادر دکھائی وہ غلیزن اور موٹی دکھائی فقالت اور فرمایا خب ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاضین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ان دو کپڑوں میں ہوا تھا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعس بن سليم قال سمعت عمتي عبيد بن خالد كيفه اشعث بن سلیم روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سمیا تو امتی میں نے اپنی پھوپھی سے سنا تو حدیث تو انعام ہاں وہ روایت کرتی ہے نقل کرتی ہے ان ہاں، ہم میں ہاں اپنے ہم چچا یا تایا سے قال بینما انا امشی بالمدینہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں جا رہا تھا اذا انسان خلفی اذا انسان خلفی یقول میرے پیچھے ایک انسان تھا وہ میں نے اس سے یہ کہتے ہوئے سنا ارفا ازارک اپنے تہبند کو اٹھاؤ فن اتخا و اب خا فن اتخا اس سے پاکی زیادہ حاصل ہوتی ہے وہ اب خا اور یہ زیادہ محفوظ رہتا ہے یعنی اتخا سے مراد اطخا سے مراد پاکی حاصل کرنا ہے یعنی اگر کوئی تہبند اظہار مرد کی بات ہو رہی ہے شلوار کو وہ اٹھائیں تو اس سے نجاست ظاہری اور باطنی جتنی بھی خرابیاں ہیں تکبر ہیں حسد وغیرہ ہیں ان بیماریوں سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے اور ابقا کا معنی ہے باقی رہنا محفوظ رہنا یعنی اگر اپنی شلوار کو تہبند کو اٹھائیں تو زمین پر کی وجہ سے خراب ہونے سے میلہ ہونے سے محفوظ رہے گا میں نے یہ الفاظ پیچھے سے سنے فلسفت میں متوجہ ہوا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ تم ارفا ادارہ کا اپنی تہبند کو اٹھاؤ فقل تو میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما ہی بردت ملحا یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے یعنی یہ ایک معمولی سی چادر ہے کیا اس میں بھی تکبر ہو سکتا ہے کیا اس کو بھی میل کچیل سے محفوظ رکھنا ضروری ہے خالہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امال کفی اسوتن امال کفی اسوتن کیا نہیں ہے رکھ تیرے لیے فیا میرے اندر اسوتن اسوا یعنی اگر تم اس میں میری اتباع کرو وہ تہبند اور شلوار اٹھا لیا کرو اگر تیرے نزدیک اس میں کوئی حکمت نہیں ہے لیکن میری اتباع کی وجہ سے تو تو تم اس کو اوپر کیا کرو بس میں نے دیکھا اظہار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصف ساخ یعنی نصف آدھی برنی تک تھی حادیث میں اگرچہ تہبند اور شلوار کے بارے میں آدھی پرلی کا ذکر آیا ہے لیکن متاثرین علماء نے فرمایا ہے کہ اگر ٹخنوں سے اوپر ہو مرد کے لیے تو یہ بھی کافی ہے کیونکہ آج کل جہل یہ عام ہے ایک آدمی کسی کو اس طریقے سے دیکھے کہ اس کی شلوار آدھی پنڈلی تک ہو یا تہبند ذرا اونچی ہو یہ نہ ہو کہ وہ سنت کا مذاق اڑائے اس پر تو کفر کا اندیشہ ہے تو دوسرے کی ایمان کو بچانے کے لیے اگر وہ سے اوپر رکھے تو یہ بھی کافی ہے لیکن اصل جو سنت ہے اکثر اس طرح کے احادیث میں وہ آدھی پنڈلی کا تذکرہ ہے اور دوسری حدیث میں ہے مردوں کو خطاب ہے کہ ٹخنوں سے نیچے جتنا حصہ شلوار کا ہو تہ بند کا ہو ہر اس کپڑے کا جو اوپر سے آ رہا ہو جتنا حصہ وہ نیچے ہوگا وہ آگ میں جلے گا اور جو آدمی تکبر کی وجہ سے کپڑے کو لٹکائے شلوار تہبند اوپر سے آنے والے کپڑے کو لٹکائے قیامت کے دن اللہ تعالی نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اس طرح کی اور بھی ہیں لیکن بعض حضرات نے اس کو تکبر کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اگر تکبر کی وجہ سے ہو تو نیچے لٹکانا حرام ہے ورنہ نہیں لیکن یہ جو حادث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں متلقن ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کپڑے لٹکانے والے کو منع فرمایا لیکن خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ٹخنوں کو ڈانپیں

آدھی پنڈلی تک رکھتے تھے وقال هكذا كانت ازارت عزرت صاحبی وہ فرماتے کہ یہی شکل و صورت تھی میرے ساتھی کی تہبند کی یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن مسلم بن نزير عن حزيفة بن يمانة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حزيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذا پکڑا بعزلت ساقی اپنی پنڈلی کے گوشت کا کچھ حصہ میری پنڈلی کے گوشت کا حصہ اوساک ہی یا اپنی پنڈلی کے گوشت کا حصہ پکڑ کر کے فرمایا فقال فرمایا یہ تہبند کی جگہ ہے یہاں تک تہبند ہونی چاہیے شلوار ہونی چاہیے ان ابئی کا ابا ابا کمانا انکار کرنا یعنی اگر تجھے اس پر بھی قناعت نہ ہو فلا اس کچھ نیچے ہو جائے فعین بیتا اگر اس پر بھی قناعت نہ ہو تو اس سے کچھ نیچے ہو جائے تو یہ بھی صحیح ہے لیکن فلاح بین فرمایا کہ تہ بند کا ٹخنوں میں ٹخنوں پر کوئی حق نہیں ہے یعنی ٹخنوں سے اوپر اوپر ہونا چاہیے ٹخنوں سے نیچے یا ٹچ نہ کرے باب ما جاء فی مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز کے بارے میں رفتار کے بارے میں یہ پیچھے اس کی تفصیل آ گئی ہے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال ما رأيت شيئا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا شمس تجریفی وجہ گویا کہ سورج آپ کے چہرے مبارک میں تجری چمک رہا ہے یعنی چمک اور روشنی چہرے مبارک میں اتنی زیادہ تھی گویا کہ سورج وہ کے چہرے میں تجری چمک میشی تھی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار بھی کسی کو نہیں دیکھا کانم الارض تتوالہ گویا کہ زمین تتوالہ لپیٹی جاتی ہے نبی علیہ السلام کے لیے انا لنجہد انفسنا ہم لوگ آپ کے ساتھ چلنے میں کوشش کیا کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ ہی چلیں وہ انہو لغیر مقترسن مخترس کا معنی ہے عام رفتار سے ہٹ کر کے دوڑ کر چلنا یہ مخترس کا معنی ہے مخترس کا معنی ہے عام رفتار سے ہٹ کر کے ہٹ کر دوڑ کر کے چلنا دوڑ کر چلنا یہ ہے مختلف تو یہاں پر لفظ غیر بھی ہیں تو ترجمہ کریں گے وہ ان غیر و اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معمولی رفتار سے چلتے تھے یعنی آپ معمولی رفتار سے چلتے تھے اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے لیے زمین لپیٹی جا رہی ہے ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی چلیں حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم بن محمد فرماته هي کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے فرماتے کان اذا شاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تخلّہ تو آپ قدم اکیڑ کر کے چلتے یعنی قدم قوت سے اٹھاتے زمین پر پاؤں کو گسیٹ کر کے نہیں چلتے جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے کھانا اضا مشا تقلع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تقلع تو پاؤں قوت سے اٹھاتے کانما ینحت من سبب گویا کہ آپ ڈلوان سے اتر رہے ہیں اونچی جگہ سے اتر رہے ہیں ظاہر ہے جب آدمی ڈلوان سے اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آ رہا ہو تو وہ جھک کر کے بھی چلتا ہے قدم اٹھا کر کے بھی چلتا ہے اور تیز بھی چلتا ہے نبی علیہ السلام کے چلنے میں یہ تینوں صفتیں تھی وہ بھی خالہ حدثنا سفیان ابن وکیعہ قال حدثنا ابي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن متعم عن علي بن ابي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى تكفا تكفا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو جھک کر کے چلتے انما ينحط من سبب گویا کہ آپ دلوان سے نیچے اتر رہے ہیں گویا کہ آپ اونچائی سے بلندی سے اتر رہے ہیں بابو ما جا فی تقن تخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابو فی تقن تخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قینا کے بارے میں کا معنی میں پہلے بتا چکا ہوں کنا سے مراد وہ کپڑا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پر تیر لگاتے ہیں اس پر ایک کپڑا بچھاتے ہیں یعنی سر مبارک پر اس کو کنا کہتے ہیں تاکہ امامے کی وجہ سے امامہ باندھنے اور رکھنے کی وجہ سے وہ امامہ وہ پگڑی خراب نہ ہو نیچے جو کپڑا ہوتا تھا اس کو کینا کہتے ہیں تو سر میں تیل لگانا چاہیے تاکہ دماغ خشکی نہ ہو خاص طور پر وہ لوگ جو دماغی کام کرتے ہو طلب و طالبات وکلا علماء اور مطالعہ کرنے والے لوگ وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا قال حدثنا الربيع بن سبيح عن يزيد بن أبانا عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع نبي كريم صلى الله عليه وسلم اپنے سر مبارک پر اکثر کپڑا رکھا کرتے تھے کہ ان سوب ہو سوب زیاتن گویا کی یہ کپڑا چکناہٹ کی وجہ سے تیلی کا کپڑا معلوم ہوتا تھا یعنی زیادہ تیل لگنے کی وجہ سے وہ اس طرح معلوم ہوتا جیسے کہ وہ تیل والا کپڑا ہے تو تیل والا کپڑا تو تب معلوم ہوتا جب یعنی تب معلوم ہوگا جب کوئی سر پر زیادہ تیل لگائے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگانے کے اہتمام فرماتے تھے فی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جلسہ یہ تنوع پر دلالت کرتا ہے مراد یہ کہ آپ کے بیٹھنے کا انداز کیسا تھا تو یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے انداز یعنی نشست کے بارے میں ہے آپ کس طریقے سے بیٹھے تھے چلے یہاں تک کافی ہے یہ انشاءاللہ شاء کل پڑھیں گے امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ